اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے دونوں داؤد علیہ السلام کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد کے یہاں آئیں اور انہیں اس جھگڑے کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھری لاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کیجیے میں نے مان لیا کہ یہ اسی بڑی کا لڑکا ہے اس پر سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا ورنہ ہم ہمیشہ چھری کے لیے مدیا کا لفظ بولا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستائیس